ابو بکر بن ابی شیبہ اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو ادریس سے انہوں نے ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلیوں یعنی نوکدار دانت والے ہر درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے اسحاق اور ابن عمر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا زہری نے کہا شام میں آنے تک ہم نے یہ حدیث نہیں سنی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو اٹھاسی